اور میرا دل تنگ ہونے لگتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی اس لیے آپ ہارون کو بھی نبوت کا پیغام بھیج دیجئے